جی فرمائیے کمپنی میں ملازمت کرتے ہو میڈیکل فیسلٹی دیتی ہے کمپنی نہیں کیا کرتے ہیں کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں جی۔ تو میڈیکل فیسلٹی ان کی طرف سے جی، ہوتی ہے اور جی۔ وہ انشورنس کمپنی کی طرف سے ہو مطلب کہ کمپنی انشورنس کمپنی سے لے کے وہ میڈیکل فیسلٹی اپنے اسٹاف کو دیتی ہو اچھا۔ تو وہ اویل کر سکتے ہیں شکر رکھیے اگر یہ کمپنی آپ سے پیسے کاٹنے کے بعد کمپنی خود اس کو ڈیل کرتی ہے فرض کیجیے تو آپ گناہ گار نہیں وہ جانے ان کا کام جانے لیکن ہر کمپنی میں ایسا نہیں ہر کمپنی جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹی دیتی ہے تو اپنی طرف سے دیتی ہے ہر ایک کمپنی میں ایسا نہیں جو کچھ غیر ملکی بینک ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس سے نہیں دیتے بلکہ انشورنس کمپنی سے اس کا الحاق کر لیتے ہیں اور وہ پھر ہر مہینے آپ سے کاٹتے ہیں بہت ساری فیسلٹی ایسی ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ دیتا ہے لیکن آپ سے نہیں لیتا جی ہاں نہیں لیتا نا آپ سے نہیں لیتا ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے نا اب اس کا ذمہ دار وہ ہے آپ کا انشورنس نہیں آپ بریو ذمہ جب آپ اس میں انوالو نہیں